نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنا ہیں اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے حکمت کا بھی مالک ہے